تحقیقاتی عدالت میں مولانا سید ابو العلیٰ مودودی کے تیسرے بیان کے اقتباسات مرزا غلام احمد کی تحریک کے مختلف مراحل ان میں مرزا کے مختلف دعوے اور قادیانی عقیدہ و عمل پر ان دعووں کے اثرات مرزا غلام احمد اٹھارہ سو اسی میں ایک مبلغ اور مناظر اسلام کی حیثیت سے مسلمانوں میں نمودار ہوئے اس وقت سے لے کر اپنی وفات یعنی چھبیس مئی انیس سو آٹھ تک اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں انہوں نے جن عقائد اور خیالات کا اظہار کیا ان کو بیان کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان مراحل کو تاریخی ترتیب کے لحاظ سے مرتب کر دیں تاکہ ہر مرحلے کے بیانات سے ان کا فرق اچھی طرح سمجھا جا سکے تاریخی ترتیب نمبر ایک اٹھارہ سو اسی تا اٹھارہ سو اٹھاسی اس دور میں مرزا غلام احمد بحث ایک مبلغ اسلام اور غیر مسلم حملہ آوروں کے مقابلے میں اسلام کی مدافعت کرنے والے مناظر تھے ان کو پورا اسرار تھا کہ ان کے عقائد تمام مسائل میں وہی ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اگرچہ ان کی تحریروں میں طرح طرح کے مخفی دعوے دیکھ کر مسلمان کھٹکتے تھے مگر مرزا اپنے اقوال کی توجیحات کر کے مسلمانوں کو مطمئن کر دیتے تھے نمبر دو دسمبر اٹھارہ سو اٹھاسی میں انہوں نے بیعت کے لیے اشتہار دیا اور اٹھارہ سو نواسی کے آغاز سے بیعت لینی شروع کر دی اس وقت انہوں نے صرف مجدد وقت معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور مسیح علیہ السلام سے اس بنا پر اپنی مماثلت ظاہر کی کہ جس پروتنی اور مسکینی کی حالت میں وہ تھے اسی حالت مرزا بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس زمانے میں عام مسلمان مرزا کے متعلق اچھے خیالات رکھتے تھے البتہ یہ دیکھ کر کھٹکتے تھے کہ مرزا اپنے آپ کو تمام اولیائی امت سے افضل کہتے ہیں بحوالہ سیرت المہدی مصنف صاحبزادہ بشیر احمد حصہ اول صفحہ پندرہ اکتیس نواسی تبلیغ رسالت جلد اول صفحہ گیارہ بارہ پندرہ نمبر تین اٹھارہ سو اکیانوے میں انہوں نے مسیح علیہ السلام کی موت کا اعلان اور خود مسیح المعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جس سے مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی بحوالہ سیرت المہدی صفحہ تین اور نواسی اس دور کے آغاز میں مرزا خود لکھتے ہیں کہ پھر میں تقریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مت سے براہی یعنی براہین احمدیہ میں مسیح معود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسمی عقیدے پر جمع رہا جب بارہ برس گزر گئے تب وہ وقت آیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی گئی تب تواتر سے اس بارے میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح معود ہے بحوالہ اعجاز احمدی زمیمہ نزول المسیح صفحہ نمبر سات دوسری جگہ لکھتے ہیں اگرچہ کہ خدا نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے اس لیے میں نے خدا کی وہی کے ظاہر پر عمل کرنا نہ چاہا بلکہ اس وہی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور اسی کو براہین احمدیہ میں شائع کیا لیکن بعد اس کے اس بارے میں بارش کی طرح وہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح معود جو آنے والا ہے ہے تو ہی بہوالا ایک سو انچاس نمبر چار سن انیس سو میں مرزا کے خاص خاص مریدوں نے ان کو صاف صاف نبی کہنا شروع کیا اور ان کو وہی حیثیت دینا شروع کر دی جو قرآن کی روح سے انبیاء علیہ السلام کی ہے مرزا صاحب کبھی ان کے اس قول کی تصدیق کو تائید کرتے تھے اور کبھی نبوت کے الفاظ کی توجہ ناقص نبی جزوی نبی محدث وغیرہ الفاظ سے کر کے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے جو نبوت کے دعوے پر ایمان لانے میں متعمل تھے اس دور میں سات اگست سن انیس سو کو مرزا کے ایک خاص مرید مولوی عبد الکریم نے خود مرزا کی موجودگی میں ایک خطبہ جمعہ پڑھا جس میں انہوں نے احمدیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم مسیح معود کو ہر ایک امر میں حکم نہیں ٹھہراؤ گے اور اس پر ایمان نہیں لاؤ گے جیسا صحابہ نبی کریم پر ایمان لائے تو تم بھی ایک گناہ غیر احمدیوں کی طرح اللہ کے رسولوں میں تفریح کرنے والے ہوگے مرزا سے جمعہ کے بعد ان الفاظ میں اس کی توثیق کی کہ یہ بالکل میرا مذہب ہے جو آپ نے بیان کیا بحوالہ کلمت الفصل صاحبزادہ بشیر احمد صفحہ ایک سو سڑسٹھ مگر اس توثیق کے باوجود مرزا خود نبوت سریح دعوے سے مجتنب رہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بقول اس زمانے میں مرزا کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ کو حضرت مسیح پر جزوی فضیلت ہے اور آپ کو جو نبی کہا جاتا ہے تو یہ ایک قسم کی جزوی نبوت ہے اور ناقص نبوت بحوالہ الفصل صفحہ نمبر چوبیس نیز مزید توضیح کے لیے ملاحظہ ہو منکرین خلافت کا انجام از جلال الدین شمس صفحہ نمبر انیس نمبر پانچ سن انیس سو ایک میں مرزا نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا صاف صاف اعلان کیا اور اپنی اکثر تحریروں میں اس نبوت و رسالت کو ناقص جزوی اور محدثیت وغیرہ الفاظ سے محدود کرنا ترک کر دیا بحوالہ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ نمبر اکتیس جلال الدین شمس اپنی کتاب منکرین خلافت کا انجام میں اس کے متعلق یہ تصریح کرتے ہیں کہ سن انیس سو ایک سے پہلے کی بعض تحریرات میں حضرت اقدس یعنی مرزب نے اپنے نبی ہونے سے انکار کیا اور لکھا کہ آپ نبی نہیں بلکہ محدث ہیں لیکن سن انیس سو ایک کے بعد کی تحریرات میں آپ نے اپنی نبوت کو نہ جزئی قرار دیا نہ ناقص نہ محدثیت والی نبوت بلکہ صاف الفاظ میں اپنے آپ کو نبی لکھتے رہے وہ حوالہ صفحہ انیس اسی کے متعلق مرزا بشیر الدین محمود احمد فرماتے ہیں سن انیس سو ایک میں اپنے عقیدے میں تبدیلی کی ہے اور سن انیس سو ایک درمیانی عرصہ ہے جو دونوں خیالات کے درمیان برزخ کے طور پر حد فاصل ہے پس یہ ثابت ہے کہ سن انیس سو ایک کے پہلے کے حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اب منسوخ ہے اور ان سے حجت پکڑنی غلط ہے بحوالہ حقیقت النبوت صفحہ ایک سو اکیس نمبر چھ انیس سو چار میں مرزا نے منجملہ اور دعاوی کے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ وہ کرشن ہے بحوالہ لیکچر سیال کوٹ از مرزا مورخا دو نومبر انیس سو چار صفحہ نمبر چونتیس ان مختلف مراحل میں مرزا نے ان مسائل کے متعلق جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان نظر رہے ہیں کیا بیانات دیے اور ان کی جماعت کا کیا موقف رہا ان کو ہم علیحدہ علیحدہ عنوانات کے تحت ذیل میں درج کرتے ہیں ختم نبوت ابتدائی عقیدہ عقیدہ نمبر سات ختم نبوت کے متعلق مرزا کا ابتدائی وہی تھا جو تمام مسلمانوں کا ہے یعنی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا چنانچہ وہ اپنی متعدد کتابوں میں اس کی یوں تصریح کرتے ہیں نمبر ایک کیا تو نہیں جانتا کہ پروردگار رحیم و صاحب فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر استثنا کے خاتم النبیین نام رکھا اور ہمارے نبی نے اہل طلب کے لیے اس کی تفسیر اپنے قول لا نبی بادی میں واضح طور پر فرما دی اور اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویا ہم باب وہی بند ہو جانے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے اور یہ صحیح نہیں جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کیوں کر آ سکتا ہے در حالی کا آپ کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو گئی اور اللہ تعالی نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ فرما دیا بحوالہ حمامت البشرا مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چونتیس نمبر دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حدیث لا نبی وادی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے اپنی آیت والن رسول اللہ خاتم النبیین سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے بحوالہ کتاب البریا مرزا غلام احمد ایک سو چوراسی نمبر تین کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا بحوالہ ازالہ اوہام مرزا غلام احمد صفا پانچ سو ستتر نمبر چار قرآن کریم بعد خاتم النبیین کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیا ہو یا پرانا بحوالہ ازالۂ اوہام صفحہ سات سو اکسٹھ نمبر پانچ پس یہ کس قدر جرات اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص سریحہ قرآن کو آمدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے بحوالہ ایام الصلح مرزا غلام احمد صفحہ 146 نمبر 6 میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہے اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم الثبوت ثبوت ہیں اور سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں بحوالہ اشتہار مورخہ دو اکتوبر اٹھارہ سو اکیانوے از مرزا بندرجہ تبلیغ رسالت جلد صفحہ نمبر دو نمبر سات اب میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا یعنی جامع مسجد دہلی میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں بحوالہ تحریری بیان از مرزا غلام احمد تیئیس اکتوبر اٹھارہ سو اکیانوے جامع مسجد دحری میں پڑھا گیا مندرجہ تبلیغ رسالت دوم صفحہ نمبر چوالیس ابتدائی دعووں کی توجیحات نمبر آٹھ مرزا کی جن تحریرات سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوا تھا کہ وہ نبوت کے مدعی ہیں یا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کی حسب ذیل توجیحات کر کے ابتدان وہ مسلمانوں کو مطمئن کرتے رہے نمبر ایک ہم بھی نبوت کے مدعی پر لانت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہی نبوت نہیں بلکہ وہی ولایت جو زیر سائے نبوت محمدیہ اور با اطبا جناب صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کو ملتی ہے اس کے ہم قائل ہیں غرض نبوت کا دعویٰ اس طرف بھی نہیں صرف ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے بحوالہ اشتہار از مرزا غلام احمد مندرجہ تبلیغ رسالت چھ صفحہ نمبر تین سو دو نمبر دو یہ عاجز نہ نبی ہے اور نہ رسول ہے صرف اپنے نبی معصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اتنا خادم اور پیرو ہے بحوالہ ارشاد مرزا غلام احمد مندرجہ قمر الہدا مولف قمر الدین صاحب جہلمی صفحہ نمبر اٹھاون نمبر تین یہ سچ ہے کہ وہ الہام جو خدا نے اس بندے پر نازل فرمایا اس میں اس بندے کی نسبت نبی اور رسول اور مرسل کے الفاظ بکثرت موجود ہیں سو یہ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہے ہم اس بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کی رو سے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ پرانا قرآن ایسے نبیوں کے ظہور سے معنی ہے مگر مجازی معنوں کی روح سے خدا کا اختیار ہے کہ کسی ملہم کو نبی کے لفظ سے یا رسول کے لفظ سے یاد کرے بحوالہ سراج منیر مرزا غلام احمد صفحہ نمبر تین سو دو نمبر چار اگرچہ عرصہ بیس سال سے متواتر اس عاجز کو الہام ہوا ہے اکثر دفعہ ان میں رسول یا نبی کا لفظ آ گیا ہے لیکن وہ شخص غلط کرتا ہے جو ایسا سمجھتا ہے کہ اس نبوت اور رسالت سے مراد حقیقی نبوت اور رسالت ہے سو چونکہ ایسے لفظوں سے جو محض استعارے کے رنگ میں ہے اسلام میں فتنہ پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ سخت بد نکلتا ہے اس لیے اپنی جماعت کی معمولی بول چال اور دن رات کے محاورات میں یہ الفاظ نہیں آنے چاہیے بہوالا مرزا کا خط مندرجہ اخبار الحکم قادیان مورخہ سترہ اگست اٹھارہ سو ننانوے منقول از مسیح معود اور ختم نبوت مولوی محمد علی صاحب ایم اے صفحہ نمبر چار نمبر پانچ میں نبی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں بحوالہ آئینہ کمالات اسلام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر تینتیس میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کے سمجھنے میں غلطی کی میں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور کچھ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اسی طرح کلام کرتا ہے جس طرح محدثین سے بحوالہ حمامت البشرا مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چھیانوے محدث جو مرسلین میں سے امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی بحوالہ ازالۂ اوہام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر پانچ سو انہتر محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے وہ اس کے لیے نبوت تامہ نہیں مگر جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جاتے ہیں اور نبیوں کی وہی کی طرح اس کی وہی کو بھی دخل شیطان سے منظہ کیا جاتا ہے بحوالہ توضیح مرام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر اٹھارہ اس آجز نے کبھی اور کسی وقت بھی حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کی بول چال میں لانا مستلزم کفر نہیں مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکا لگ جانے کا احتمال ہے بہوالا انجام آتا ہوں مرزا غلام احمد صفحہ نمبر ستائیس بس یہ صرف لفظی نظا ہوئی یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ یعنی مخاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کثرت کا نام بموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں بحوالہ حقیقت الوحی مرزا غلام احمد صفحہ نمبر اڑسٹھ تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام و توضیح المرام و ازالہ اوہام میں جس قدر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے یا یہ کہ محدثیت جزوی نبوت ہے یا یہ کہ محدثیت نبوت ناقصہ ہے یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہے بلکہ صرف سادگی سے ان کے لغوی معنوں کی روح سے بیان کیے گئے ہیں ورنہ ہاشا و کلّہ مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان الفاظ سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پر یہ الفاظ شاق ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم تصور شدہ فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں کیونکہ کسی طرح مجھ کو مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنا منظور نہیں ہے بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں بحوالہ تحریری بیان مورخہ تین فروری اٹھارہ سو بانوے مندرجہ تبلیغ رسالت جل توم صفحہ نمبر پچانوے نمبر تین نبوت کے مختلف دعوے پھر مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس دعوے کی بھی ایک شکل نہ تھی بلکہ مختلف مواقع پر متعدد شکلیں تھیں الف امتی نبی بعد میں خدا کی وہی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور سریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی بہوالہ حقیقت الوحی مرزا غلام احمد صفحہ ایک سو انچاس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 یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا میری وہی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى کہ قرآن تعلیم تورات میں بھی موجود ہے بحوالہ اربعین نمبر چار مرزا غلام احمد صفا سات صفا تراسی دال ذلی و بروزی نبی جس طرح حقیقی اور مستقل نبوتیں نبوت کے اقسام ہیں اسی طرح ذلی اور بروزی نبوت بھی نبوت کی ایک قسم ہے مسیح معود کا ذلی نبی ہونا مسیح موت سے نبوت کو نہیں چھینتا بلکہ صرف نبوت کی قسم ظاہر کرتا ہے اور جو حقیقی اور مستقل نبیوں کو حقوق حاصل ہیں نبی کو بھی حاصل ہے کیونکہ نفس نبوت میں کوئی فرق نہیں بحوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر 118 ہے بزور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخرین منہم لما میں بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے بحوالہ ایک غلطی کا ازالہ مرزا غلام احمد واؤ تمام انبیاء کا مجموعہ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا سو جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے میں آدم ہوں میں نوح ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں یعقوب ہوں میں اسماعیل ہوں میں موسا ہوں میں داود ہوں میں عیسیٰ ابن مریم ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یعنی بروزی طور پر بحوالہ تتما حقیقت الوحی مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چوراسی زی نبوت مرزا پر ختم اس امت میں نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہے بحوالہ حقیقت الوحی مرزا غلام احمد صفحہ نمبر تین سو اکیانوے امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے جو مسیح معود ہے اور اس کے سوا قطع کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا اور نہ کسی اور کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے بلکہ لا نبی وادی فرما کر اوروں کی نفی کر دی اور کھول کر بیان فرما دیا کہ مسیح معود کے سوا میرے بعد قطع کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا بحوالہ تشہیز الاذہان جلد نمبر نو صفحہ نمبر تیس تا بتیس نمبر چار ختم نبوت کی مختلف تعویلیں ان مختلف دعووں کو نبھانے کے لیے مرزا غلام احمد اور ان کی جماعت نے مختلف مواقع پر ختم نبوت کی جو مختلف تعویلیں کی ہیں وہ درج ذیل ہے پہلی تعویل اگر ایک امتی کو جو محض پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درجۂ وہی اور الہام اور نبوت کو پاتا ہے نبی کے نام کا اعزاز دیا جائے تو اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی کیونکہ وہ امتی ہے مگر کسی ایسے نبی کا آنا جو امتی نہیں ہے ختم نبوت کے منافی ہے بحوالہ چشمہ مسیحی مرزا غلام احمد صفحہ نمبر اکتالیس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہے اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا اور رسول نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو بحوالہ چشمہ معرفت مرزا غلام احمد زمیمہ صفحہ نمبر نو دوسری تعویل اللہ جل شانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا یعنی آپ کو افاظۂ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی اس وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوی بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش نہیں ہے وہ حوالہ حقیقت الوحی مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چھیانوے خاتم النبیین کے بارے میں حضرت مسیح معود نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت تصدیق نہیں ہو سکتی جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے بحوالہ ملفوظات احمدیہ محمد منظور الہی حصہ پنجم صفحہ نمبر چھ سو نوے تیسری تعویل خدا نے ایسا کیا کہ اپنی حکمت اور لطف سے آپ کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیرہ سو برس تک اس لفظ یعنی نبوت کو آپ کی امت سے اٹھا دیا تاکہ آپ کی نبوت کی عظمت کا حق ادا ہو جائے یعنی آپ کے بعد ہی دوسرے لوگوں کے نبی کہلانے سے آپ کی نبوت کی حدت نہ ہو اور پھر چونکہ اسلام کی عظمت چاہتی تھی کہ اس میں بھی بعض ایسے افراد ہوں جن پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لفظ نبی اللہ بولا جائے اور تاکہ پہلے سلسلے سے یعنی موسمی انبیاء کے سلسلے سے مماثلت پوری ہو آخری زمانے میں مسیح موت کے واسطے آپ کی زبان سے نبی اللہ کا لفظ نکلوا دیا بحوالہ ارشاد مرزا غلام احمد مندرجہ اخبار الحکم قادیان مورخہ سات اپریل سن انیس سو تین منقول از از رسالہ ختم نبوت فخر الدین ملتانی صفحہ نمبر دس چوتھی تعویل میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا نہ کوئی اور یعنی جب کہ میں بزوری طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بزوری رنگ میں تمام کمالات محمدی ماں نبوت محمدیہ میرے آئینہ ذلیت میں منعقص ہیں تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا بحوالہ ایک غلطی کا ازالہ مرزا غلام احمد وہی ختم نبوت کی طرح وہی اور نزول جبرائیل کے متعلق بھی مرزا غلام احمد مختلف مراحل میں ہم بدلتا رہا ہے جس کی کیفیت ذیل میں درج کی جاتی ہے ابتدائی موقف اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویا ہم باب وہی بند ہو جانے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے اور یہ صحیح نہیں جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کیوں کر آ سکتا ہے در احالیکہ آپ کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو گئی بحوالہ حمامت البشرا مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چونتیس ظاہر ہے کہ اگرچہ ایک ہی دفعہ وہی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فقرہ جبرائیل لا دیں اور پھر چپ ہو جائیں یہ امر بھی ختم نبوت کا منافی ہے کیونکہ جب جب خاتمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وہی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہو گئی تو پھر تھوڑا یا بہت نازل ہونا برابر ہے اب جبرائیل بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وہی نبوت لانے سے منع کیا گیا بہوالہ ازالہ اوہام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر پانچ سو ستتر قرآن کریم بعد خاتم النبیین کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیا ہو یا پرانا کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل یہ پیرائے وہی رسالت مزدود ہے اور یہ بات ممتنا ہے کہ رسول تو آوے مگر سلسلہ وہی رسالت نہ ہو بحوالہ ازالۂ اوہام صفحہ نمبر سات سو اکسٹھ رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وہی رسالت تا قیامت منقطع ہے بہوالہ ازال اوہام صفحہ نمبر چھ سو چودہ یہ کس قدر جرات اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص سریحہ قرآن کو امدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جو وہی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وہی نبوت کا جاری کر دیا جائے کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی وہی بلا شبہ نبوت کی وہی ہوگی بحوالہ ایام الصلاح مرزا غلام احمد صفحہ نمبر 146 دوسرا موقع ہم بھی نبوت کے مدعی پر لانت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہی نبوت نہیں بلکہ وہی ولایت جو زیر سائے نبوت محمدیہ اور با اطبا آ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کو ملتی ہے اس کے ہم قائل ہیں بحوالہ اشتہار مرزا غلام احمد تبلیغ رسالت جلد چھ صفحہ نمبر تین سو دو کیا یہ ضروری ہے کہ جو الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہو جائے بحوالہ جنگ مقدس مرزا غلام احمد صفحہ نمبر سڑسٹھ میں نبی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں بحوالہ آئینہ کمالات اسلام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر تین سو تراسی تیسرا موقف یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں صرف قصوں کی پوجا کرو پس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالی کا کچھ پتہ نہیں لگتا بہوالہ زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر ایک سو چوراسی آنچمن خدا بخدا پاک زی خطا قرآن دان آش دانم از خطاها ہمیں از ایمانم بخدا ہس ای کلام مجید از دہانی خدا پاک و وحید در فمین مرزا غلام احمد صفحہ نمبر دو سو ستاسی نزول المسیح مرزا غلام محمد اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی وہی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے جس کی سچائی اس کے متواتر نشانیوں سے مجھ پر کھل گئی ہے اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وہی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا بحوالہ ایک غلطی کا ازالہ مرزا غلام احمد مجھے اپنی وہی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن کریم پر بحوالہ اربعین نمبر چار مرزا غلام احمد صفحہ نمبر پچیس آمد نز و گردش دادنگش نگاہ رہ کراش مواہب الرحمن مرزا غلام احمد صفحہ نمبر تریالیس مسیح اور نزول مسیح کا مسئلہ مسیح علیہ السلام اور ان کی آمد ثانی اور خود اپنے مسیح معود ہونے کے باب میں مرزا غلام احمد کا موقف مختلف مراحل میں مختلف رہا ہے ملاحظہ ہو پہلا موقف اس عاجز نے جو مسیل معود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح معود خیال کر بیٹھے ہیں یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں جو شخص میرے پر الزام لگا دے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے بلکہ میری طرف سے عرصہ سات آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مسیل ہوں بحوالہ ازالہ اوہام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر ایک سو نوے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں بحوالہ ازالہ اوہام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر 199 اس آجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات و انوار کی روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس آجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے بحوالہ براہین احمدیہ مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چار سو ننانوے مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں بحوالہ اشتہار مرزا غلام احمد تبلیغ رسالت جل اول صفحہ نمبر پندرہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا مسل بھی نبی ہونا چاہیے کیونکہ مسیح نبی تھا تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرے گا بحوالہ توضیح المرام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر انیس دوسرا موقف اور یہی عیسیٰ ہے جس کی انتظار تھی اور الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں میری نسبت ہی کہا گیا کہ ہم اس کو نشان بنا دیں گے اور نیز کہا گیا کہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو آنے والا تھا جس میں لوگ شک کرتے ہیں یہی حق ہے اور آنے والا یہی ہے اور شک محض نا فہمی سے ہے بہوالا کشتی نوح مرزا غلام احمد صفحہ نمبر اڑتالیس اس نے براہین احمدی کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردے میں نشو نما پاتا رہا پھر مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفق کی گئی اور استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخری کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں درج ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سرخفی کی مجھے خبر نہ دی بحوالہ کشتی نوح مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چھیالیس سو یقیناً سمجھو کہ نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے جس نے عیسیٰ ابن مریم کی طرح اپنے زمانے میں کسی ایسے شیخ والد روحانی کو نہ پایا جو اس کی روحانی پیدائش کا موجب ٹھہرتا تب خدا تعالی خود اس کا متولی ہوا اور تربیت کی کنار میں لیا اور اپنے بندے کا نام ابن مریم رکھا پس مثالی صورت کے طور پر یہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی والد روحانی ہے کیا تم ثبوت دے سکتے ہو کہ تمہارے سلاسل اربا میں سے کسی سلسلے میں یہ داخل ہے پھر یہ ابن مریم نہیں تو کون ہے بحوالہ اوہام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چھ سو انسٹھ اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ دمشق کا لفظ جو مسلم کی حدیث میں وارد ہے یعنی صحیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مسیح دمش کے مینارہ سفید مشرقی کے پاس اتریں گے یہ لفظ ابتدا سے محقق لوگوں کو حیران کرتا چلا آیا ہے واضح ہو کہ دمش کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر منجانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبے کا نام دمش رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی التبا اور یزید پلیب کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں خدا تعالی نے مجھ پر یہ ظاہر فرما دیا ہے کہ یہ قصبہ قادیان بوجہ اس کے کہ اکثر یزیدی التبا لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں دمشق میں ایک مشابہت اور مناسبت رکھتا ہے بحوالہ حاشیہ ازالہ اوہام صفحہ نمبر تا تہتر مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر اخترا کرنا لانتیوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح معود بنا کر مجھے بھیجا ہے بحوالہ ایک غلطی کا ازالہ تبلیغ رسالت جلد نمبر دس صفحہ نمبر اٹھارہ قادیانی جماعت کا ایک امت ہونا مرزا غلام احمد خود یہ اصول بھی بصراحت بیان کیا ہے کہ ایک نبی ایک امت وجود میں لاتا ہے خود ہی اپنی جماعت کو امت کہا بھی ہے اس کے ثبوت میں چند عبارات جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعوے میں ضرور ہے کہ وہ خدا تعالی کی ہستی کا اقرار کرے اور نیز یہ بھی کہے کہ خدا تعالی کی طرف سے میرے پر وہی نازل ہوتی ہے اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام بھی سنا دے جو اس پر خدا تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ایک امت بنا دے جو اس کو نبی سمجھتی ہو اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہو بحوالہ آئینہ کمالات اسلام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر تین سو چوالیس یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر و نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی بہوالہ اربعین نمبر چار مرزا غلام احمد صفحہ نمبر سات تراسی پہلا مسیح صرف مسیح تھا اس لیے اس کی امت گمراہ ہو گئی اور موسمی سلسلے کا خاتمہ ہو گیا اگر میں بھی صرف مسیح ہوتا تو ایسا ہی ہوتا لیکن میں مہدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز بھی ہوں اس لیے میری امت کے دو حصے ہوں گے ایک وہ جو مسیحیت کا رنگ اختیار کریں گے اور یہ تباہ ہو جائیں گے اور دوسرے وہ جو مہدویت کا رنگ اختیار کریں گے بحوالہ ارشاد مرزا غلام احمد مندرجہ الفضل چھبیس جنوری انیس سو سولہ مرزا غلام احمد کو نہ ماننے کے نتائج اعتقادی حیثیت سے اس امر میں بھی مرزا غلام احمد کا موقف مختلف رہا ہے کہ جو لوگ ان کو نہ مانیں ان کی پوزیشن کیا ہے اس سلسلے میں مختلف مراحل پر انہوں نے اور ان کی جماعت کے اکابر نے جو مختلف موقف اختیار کیے ہیں وہ درج ذیل ہے ابتدائی موقف یہ عاجز اللہ تعالی کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے اس کے لیے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں بآواز بلند ظاہر کرے اور اس سے انکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سزا ٹھہرتا ہے بحوالہ توضیح المرام مرزا غلام احمد صفحہ نمبر اٹھارہ ابتدا سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا ہاں زال اور زیادہ ثواب سے منحرف ضرور ہوگا اور میں اس کا نام بے ایمان نہیں رکھتا بحوالہ دریاق القلوب مرزا غلام احمد صفحہ نمبر ایک سو تیس اور ہر ایک مسلمان جس کو میری طبیعت کی گئی ہے گو وہ مسلمان ہے مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا اور نہ مجھے مسیح معود مانتا ہے اور نہ میری وہی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے بحوالہ تحفت الندوہ مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چار جو شخص مسیح موت کو نہیں مانتا یا ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ بھی حقیقت اسلام اور غائط نبوت اور غرض رسالت سے بے خبر محض ہے اور وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو سچا مسلمان خدا اور اس کے رسول کا سچا تابیدار اور فرما بردار کہہ سکیں اس کے نام ماننے والوں اور اس سے انحراف کرنے والوں کا نام فاسق رکھا ہے بحوالہ حجت اللہ تقریر لاہور از مرزا غلام احمد منقول از نبوہ فی الاسلام مولوی محمد علی ایم اے صفحہ نمبر دو سو چودہ آخری موقف جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے کرنے والا جہنمی ہے بحوالہ اشتہار معیار الاخیار از مرزا غلام احمد مورخہ پچیس مئی سن انیس سو منقول از کلمت الفصل صاحبزادہ بشیر احمد صفحہ نمبر ایک سو انتیس اب جب کہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح معود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی تو کیوں خامہ خواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر 126 حضرت یعنی مرزا غلام احمد نے جہاں کہیں بھی غیر احمدیوں کو مسلمان کہہ کر پکارا ہے وہاں صرف یہ مطلب ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ورنہ آپ حسب حکم الہی اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھتے تھے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر 126 مرزا غلام احمد کی تحریروں کا حوالہ دینے کے بعد حضرت مسیح موت کی اس تحریر سے بہت سی باتیں حل ہو جاتی ہیں اول یہ کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالی نے الہام کے ذریعے اطلاع دی کہ تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں اور صرف یہ اطلاع دی بلکہ حکم دیا کہ تو اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھ دوسرے یہ کہ حضرت صاحب نے عبد الحکیم خان کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا تیسرے یہ کہ مسیح معود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیص عقیدہ ہے چوتھے یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے رحمت الہی کا دروازہ بند ہے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر 125 کفر دو قسم پر ہے ایک کفر یہ کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا دوسرے یہ کفر کہ مثلا وہ مسیح معود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کی جھوٹا جانتا ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہے بحوالہ حقیقت الوحی مرزا غلام احمد صفحہ نمبر ایک سو انسی کل مسلمان جو حضرت مسیح معود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح معود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے بہوالہ آئینہ صداقت مرزا بشیر الدین محمود احمد صفحہ نمبر پینتیس ہر ایک شخص جو موسا کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح مود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ حوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر 110 قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر ایک سو پانچ پس مسیح معود خود رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون اب معاملہ صاف ہے اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح معود کا انکار بھی کفر ہونا چاہیے کیونکہ مسیح معود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہی ہے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر ایک سو سینتالیس جو شخص ظاہر کرتا ہے کہ میں نہ ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں اصل میں وہ بھی ہمارا مقذب ہے اور جو ہمارا مصدق نہیں اور کہتا ہے کہ میں ان کو اچھا جانتا ہوں وہ بھی مخالف ہے بحوالہ ارشاد مرزا غلام احمد مندرجہ اخبار بدر مورخہ چوبیس اپریل انیس سو تین منقول از منکرین خلافت کا انجام صفحہ نمبر بیاسی مرزا غلام احمد کو نہ ماننے کے نتائج عملی حیثیت سے اس کے بعد حضرت مسیح معود نے صاف حکم دیا کہ غیر احمدیوں کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات ان کی غمی اور شادی کے معاملات میں نہ ہوں جب ان کے غم میں ہم نے شامل ہی نہیں ہونا تو پھر جنازہ کیسا بہوالہ الفضل اٹھارہ جون انیس سو سولہ حضور مرزا صاحب فرماتے ہیں غیر احمدی کی لڑکی لے لینے میں حرج نہیں ہے کیونکہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے بہوالہ الفضل سولہ دسمبر انیس سو بیس یہ اعلان بغرض آگاہی عام شائع کیا جاتا ہے کہ احمدی لڑکیوں کے نکاح غیر احمدیوں سے کرنے ناجائز ہیں آئندہ احتیاط کی جائے بحوالہ اعلان ناظر امور عامہ قادیان الفضل چودہ فروری انیس سو تینتیس حضرت مرزا صاحب نے اپنے بیٹے یعنی مرزا فضل احمد مرحوم کا جنازہ محض اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ غیر احمدی تھا بحوالہ الفضل پندرہ دسمبر انیس سو اکیس بس یاد رکھو کہ جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو بلکہ چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو بحوالہ اربعین نمبر تین مرزا غلام احمد صفحہ نمبر چونتیس میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ غیر احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کا جنازہ جائز نہیں کیونکہ میرے نزدیک وہ احمدی نہیں ہے اسی طرح جو لوگ غیر احمدیوں کو لڑکی دے دیں اور وہ اپنے اس فعل سے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائیں ان کا جنازہ بھی جائز نہیں حوالہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا خط الفضل تیرہ اپریل انیس سو چھبیس حضرت مسیح معود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں ایک دینی دوسرے دنیوی دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلق کا بھاری ذریعہ رشتہ و ناتا ہے سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصارہ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے اور اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود تک کے سلام کا جواب دیا ہے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ نمبر ایک سو انہتر